اسیران جنگ سے بدسلوکی اسیران جنگ کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا اور بسا اوقات جوش انتقام میں ان کو انتہا درجے کی اذیتیں دے دے کر مارا جاتا تھا اکل اور ارینا کا قصہ احادیث میں مذکور ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہوں کو پکڑ کر لے گئے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے ان کی آنکھیں پھوڑیں اور انہیں تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا یہاں تک کہ وہ پیاس اور تکلیف سے تڑپ تڑپ کر مر گئے جنگ اوارا کا مشہور واقعہ ہے کہ بنی شہبان کے جتنے اسیر منظر بن امراؤ القیس کے ہاتھ آئے ان سب کو اس نے کوہے اوارا کی چوٹی پر بٹھا کر قتل کرانا شروع کیا اور کہا کہ جب تک ان کا خون بہہ کر پہاڑ کی جڑ تک نہ پہنچ جائے گا قتل کا سلسلہ بند نہ کروں گا آخر جب مقتولوں کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو گئی تو مجبوراً اس نے منت پوری کرنے کے لیے خون پر پانی ڈالوا دیا اور وہ بہہ کر پہاڑ کی جڑ تک پہنچ گیا عمراء القیس کے باپ حجر بن حارث نے جب بنی اسد پر چڑھائی کی تو ان کے جتنے آدمی اس کے ہاتھ قید ہوئے ان سب کو اس نے قتل کرا دیا اور حکم دیا کہ انہیں تلواروں سے نہیں بلکہ ڈنڈوں سے مار مار کر ہلاک کیا جائے